حماد بن زید اور عبداللہ بن نمیر نے ہشام بن اروا سے باقی ماندہ سابقہ صنعت کے ساتھ اسی کے مانند روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو ستائیس